سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ بلانے والے کے ساتھ چلا آئے تو یہی اس کے لیے اجازت ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہا جاتا ہے کہ قطادہ نے ابو رافع سے کچھ نہیں سنا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نوے